الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا This takes for Veronica Rose نوجوان بھائیوں پیارے بچوں اور راشن جی اللہ تعالیٰ نے جب آدم و ہوا کو یہ حکم کیا کہ چلو اب ہماری جنت سے نکل جاؤ زمین پر چلے جاؤ اتر جاؤ اب جنت میں تم لوگوں کو رہنے کی اجازت نہیں اتر جاؤ کہاں اتر جاؤ بلندی سے پستی کی طرف زمین پر آ جاؤ اچھا اب جب تم زمین پر پہنچ جاؤ گے تو ہم تمہیں ایک قانون دیں گے فَإِمَّا تمہارے پاس ضرور سے ضرور آئے گا یعنی یہ آنا ضروری ہے کیا ضروری ہے خدا قانون ہدایت یہ یعنی۔ اور یہ قانون ہدایت یہ دستور حیات یہ زندگی گزارنے کا ضابطہ اس کا دیا ہوا ہوگا منی میری طرف سے کتنی بات معلوم ہوئی پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ زمین پر زندگی گزارنے کے کا ہوگا یہ اللہ کا بنایا ہوا ہوگا اللہ کا دیا ہوا ہوگا بڑی لطیف بات ہے ہدایت کا تعلق زمین سے نہیں ہوتا ہدایت کے قانون کا تعلق زمین سے بابا کے پاس پیلے بابا کے پاس کن کن لوگوں کے پاس فلا ایمان کے پاس فلا پیر کے پاس فلا مرشد کے پاس ہدایت ان لوگوں کے پاس ہے اللہ نے فرمایا میری طرف سے ہدایت آئے گی ہدایت کا تعلق پستی سے نہیں ہدایت کا تعلق بلندی سے امام کے پاس ہدایت نہیں ہے پیر کے پاس ہدایت نہیں ہے مرشد کے پاس ہدایت نہیں ہے امام کے پاس ہدایت نہیں ہے ہدایت میرے پاس ہے وہ ہدایت کا قانون وہ دستور میں زمین پر نازل کروں گا اچھا کس پر قوم ہے نا وہ کہتی ہے قرآن کو حدیث سے الگ کر کے ہم سمجھ لیں گے اپنی عقل سے بازی جو اخبار بنا دیا گیا بچوں کو کھیل بنا دیا گیا قرآن کو ہر آدمی قرآن کو اپنے طریقے سے سمجھے تو ہم سب کے پاس یہ ہدایت بھیج دیں گے نہیں منتخب کریں گے اس دور کے اندر زندہ رہنے والے لوگوں کے لیے ہمیں قانون دیں گے اور وہ قانون انہی لوگوں میں سے ایک کو جس کو ہم منتخب کریں گے اللہ فرماتا ہے اللہ من الملائکتی رسول و من الناس اللہ فرما رہا ہے جس طرح میں نے بہت سارے امور بہت سارے کاموں کے اوپر فرشتوں فرشتے میری طرف سے منتخب ہیں ایک موت کا فرشتہ ہے منتخب فرشتہ ہے اللہ نے اس کو چن لیا ہے اسی طرح ایک روزی دینے والا فرشتہ ہے اللہ نے اس کو چن لیا ہے جو جس طرح امور فرشتوں کو اس نے چن لیا ایسے ہی ہم سب کو ہدایت کا محبت نہیں بنائیں گے بلکہ تمہیں میں سے ایک آدمی کو منتخب کر لیں گے وہی مستفا ہوگا وہی مشتبہ ہوگا وہی ہماری طرف سے منتخب ہوگا ہدایت کا تو پہاڑ پر نازل کی جائے گی ہدایت کا منتخب کر کے یہ ہدایت تمہارے سامنے پیش کرے گا اور اس ہدایت کی تشریح کرے گا یہ ساری باتیں اس آیت کریمہ کے اندر ہو چکی زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل سلیس انداز میں یہ ساری باتیں اس آیت کریمہ میں موجود ہے اور دیکھ لیجیے اس آیت ہم نے کہا چلو ان کا جواب کیسے اچھا تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی اب جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حضر ہوگا اللہ نے ہدایت کو اپنی طرف پہ منسوخ کیا خدا آیا ایک بڑا کمن لگا خدا آیا میں ہدایت دینے کے لیے ہدایت پہنچانے کے لیے ہستی منتخب میں کروں گا اور یہ ہدایت کا نور جسے چاہوں گا دوں گا نبی بھی چاہے تو اپنی طرف سے کسی کو ہدایت کے آگے بنا سکتا میں جسے چاہوں ہدایت دوں گا اور میں جسے منتخب کروں گا وہی لوگوں کے پاس ہدایت لے کر کے جائے گا اور ہدایت کے احکام کی تشریح کرے گا ایسی مستی جسے اللہ منتخب کرتا ہے ہدایت پہنچانے کے لیے لوگوں کی طرف انسانیت کی طرف ایسے لوگوں کو پیغمبر رسول اور کہا جاتا ہے یہ رسول تو رسول کہا ہے نبی کہا جاتا یہ ہوتے تو انسان ہیں لیکن مرتبے میں عظمت میں ان سے کہیں بلند ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی مولانا نے ایک آتی کریمہ پڑھی اس میں یہی بات بتائی گئی ان مثلکم میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں تم میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے کہ یوں آئی نہیں گا میری طرف وہی آتی ہے میں وہی الہی کے لیے منتخب کر لیا گیا ہوں یہ بہی الہی کا اترنا یہ خط فاصل ہے میرے اور تمہارے ورنہ انسانیت میں انسان ہونے میں تو ہم تم پر تم بھی انسان ہو ایک بات یاد رکھیں محتاج جو ہوتا ہے نا محتاج وہ کبھی معلوم نہیں بن سکتا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بلندی پر لے جایا گیا اللہ نے مہراج میں آپ کو جب بلایا تو کتنی بلندی پر لے گیا وہاں تک کوئی انسان پہنچ سکا لیکن جانتے ہیں کیسے بلایا گیا خوراک کے ذریعے یہ ذریعہ کے واقعے سے اور خوراک کے بھیجے جانے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ سواری بھی اس لیے گئی تھی تاکہ سواری کے ذریعے آپ ہم لگائیں احتیاط ثابت ہے عبد المعب کے درمیان ایک ہے خط فاصل ہے میرا نبی کتنی بھی بلندی پر آ جائے گا رہے گا میرا بندہ ہی معبود نہیں ہو سکتا اب چونکہ اللہ منتخب کرتا ہے رسول کو رسال کے لیے لوگوں تک ہدایت پہنچانے کے لیے لہذا ان کے اندر کچھ خصوصیات رکھتا ہے منتخب نہیں ہوتے ان سے بالکل الگ تھلگ ہوتا ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ بات خود قرآن کریم کہتا ہے کہتا ہے وما جلدی قرآن ہوا ان ہوا اللہ وحیم جو آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے آپ جو بولتے ہیں وہ وہی ادائی ہوتی ہے اندازہ نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں بولتا بلکہ اپنی زبان سے وہ جو کچھ نکالتا ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے زبان رسول کی ہوتی ہے بات اللہ کی ہوتی ہے یہ درجہ نہ تو کسی پیر کو حاصل ہے یہ درجہ نہ تو کسی مرشد کو حاصل ہے نہ یہ درجہ کسی امام کو حاصل ہے اس لیے سکتی امام کی بات میں ہوا کی آمیزش ہو سکتی ہے پیر کی بات میں اس کے خواہشات نفسانی کی آمیزش ہو سکتی ہے مرشد کی بات میں اس کی خواہشات نفسانی کی آمیزش ہو سکتی ہے نبی اس سے بہت بلند ہوتا ہے اس کی کسی بھی بات کے اندر نفسانی خواہشات کی آمیزش نہیں ہوتی یہ فرق ہوا ایک امام میں اور ایک نبی میں یہ فرق ہوا ایک پیر میں اور ایک ندی میں یہ فرق ہوا ایک مرشد میں اور ایک ندی میں یہ فرق ہوا ایک دفاع میں اور ایک ندی میں یہ فرق ہوا ایک دوسرے میں اور ایک ندی میں یہ فرق ہوا ایک عام انسان جو غیر مشتبہ ہے غیر مصطفیٰ ہے اور غیر منتخب ہے نبی کو ٹوکنے والا کوئی نہیں لیکن نبی اگر غلطی کا ارادہ بھی کرے پکڑ پاتا ہے بشریت یا اس سے کسی خطا کا صدور ہو جائے تو فوراً وہی رائے اسے مترقع کرتی ہے کہ یہ کام غلط ہوا ہے لہذا اس کی پوری زندگی اس وقت حسنہ یہ کام غلط ہوگا نہیں ارادہ بھی کرے تو کر کر دیا بیٹھے تو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو حرکت ہوئی ہے غلط ہوئی ہے اس طرح نبی کی پوری کی پوری زندگی اللہ کی نگاہ میں ہوتی زندگی کا ہر ہر لمحہ نبی کی زندگی کا ہر ہر گوشا بھائی کی نگاہ میں رہتا ہے یہ خصوصیت نبی کے اعلان کے لیے یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا کہ حجت صرف رسول ہوتے ہیں عام رسول کے علاوہ کوئی آدمی حجت نہیں ہوتا یہ میں نے کہہ رہے قرآن بولتا ہے اللہ فرماتا ہے رسول بشارت دیتے ہیں ڈرانے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو بشیر بنا کر کے بھیجتا ہے مبشر بنا کر کے بھیجتا ہے نذیر بنا کر کے بھیجتا ہے اچھا خصوصیت کیا ہوتی ہے لِأَلَّا يَكُونَ لوں گا اللَّهِ تاکہ یہ اللہ پر لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد حجت بن جائے اور رسولوں کے بعد اور کوئی حجت اس کے علاوہ نہ رہے یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ صرف رسول حجت ہوتے اب یہ کہنا کہ میرے کا اور حجت ہے میرے مرشد کا ایک اور حجت ہے میرے امام کا ایک اور سو فیصد صحیح ہے میرے امام کا ہر اشتہار صحیح ہے کس گلی کی برابر کس گلی کی برابر رسولوں کے علاوہ کسی اور کو حجت مانتے ہیں ذرا اس آیت کریمہ کی تناظر میں آیت کریمہ کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اپنے عقیدے کا فیصلہ کریں کہ وہ کیسا باطل عقیدہ اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے رسول کی ہر بات حجت ہوتی ہے اس کے علاوہ کسی کی کوئی بات جب تک کہ وہ قرآن حدیث کے مطابق نہ ہوتے تھے ایک بات اور یہاں کر لیں ہم تو کلمہ رسالت پڑھتے رہتے نا کلمہ کبھی کے ساتھ الا محمد رسول اللہ آپ نے محمد رسول اللہ کے ٹکڑے پر غور نہیں کیا ترجمہ کیا ہے محمد اللہ کے رسول سادی سی بات ہے نا کبھی غور کیا آپ نے کہ اس کے اندر کون سی حقیقت چھپی ہوئی ہے محمد اللہ کے رسول ہے اللہ سند بتائیں کس نے ان کو سند امامت دی ہے کس نے ان کو سند مرشدی دی ہے کس نے ان کو سند پیری دی ہے کہ آپ بھی بن جائیے کس نے دی ہے رسالت کی سند اور نبوت کی سند یا اللہ طرف سے محمد الرسول اللہ محمد الرسول نہیں محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے کیا مطلب یہ سند رسالت یہ سند نبوت اللہ کی عطا کردہ ہے اللہ نے یہ سند دی ہے اب تم بتاؤ تمہارے اماموں کو سر کس نے دیے تمہارے پیروں کو سر کس نے دیے تمہارے مرشدوں کو سر کس نے دیے ہمارے ان متبعین کی جن کی ہم اتباع کرتے ہیں پتا نہیں ہے ہی نہیں سر نہیں سنت سے بریک ہوتا تھا جی۔ وہ ہوتا ہے نبی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ یہاں ٹھہر کر ایک مسئلہ جو بڑا گہرا ہے حل کر لیا گیا آپ کی زندگی کا ایک گوشہ ہے بشریت اور ایک گوشہ ہے رسالت کا بشریت کے پلیٹ فارم سے اگر آپ بولتے ہیں یعنی دنیا کے بارے میں کوئی بات کرتے تو آپ چاہے مان لیں چاہے نہ مان لے لیکن اگر رسول رسالت کے پلیٹ فارم سے بول رہا ہے تو اس کی ہر ہر بات باتیں بات نہیں سمجھے اگر محمد ابن عبداللہ کے حیثیت سے بول رہے ہیں دنیا کے معاملے میں کوئی بات کر رہے ہیں تب تو ماننا نہ ماننا وہ آپ کے اوپر چاہے چاہے نام ہے لیکن اگر رسالت کے اسے بولنا چونکہ اسی رسالت کی کی سڑک اللہ نے دی ہے لہذا اس ہر ہر بات واجب ہوگی اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس کی بات نہیں مانتا ڈائرس گاہ پہ نکل گیا اور اگر کوئی یہ کہے کہ کسی اور کی بات بھی اس کی بات کی طرح ہے پڑھنے کرنے کی جہاں پڑھنے کرنے کی ٹھٹائی پرلے درجے کی نماز ادا سمجھ آئیے اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے دو بگی آپ کے سامنے پیش وعن انس رضي الله الله تعالى عنه ان النبي صلى عليه وسلم سلم مر بقوم فقال لو لم تفعلوا قال رنگ شيفا فمر من قالوا قلت قال انتم اعلم بامور دنياكم مسلم مسلم مسلم کی کی کتاب کتاب الفضائل الفضائل حضرت حضرت امام صلی اللہ اللہ بنائے فرماتے ہیں کہ رسول علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے تو دیکھا کہ لوگ تلتی کر رہے ہیں تلتی کا مطلب ہوتا ہے نر کھجور اور ماتا کھجور کے گاڑھے ملا کر کے زمین میں اسے پلانٹ کر اسے تلقی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ کیا کر رہا بولے اللہ کے رسول نر اور مادہ کھجوروں کے گاوے کو ملا کر کے ہم لوگ جب فصل لگاتے ہیں تو فصل بہت اچھی ہے لیکن چھوڑ دو اس کو یہ کیا نر اور مادہ لو لم تک ہم نہ سولو اگر نہ کرو تو ٹھیک ہو سکتا ہے مان لیا پوری کی پوری فصل نہ پاؤ گے بغیر شیفن ساری کھجور ہے خراب نکلی شیف مانے رکھی کھجور پوری فصل دباؤ گی کھجور امر ربی پہاڑ آپ ان کے پاس سے پھر گزرے فصل کٹنے کے بعد پوچھا آپ نے مانی رکھ لی ارے بھائی تمہاری کھجوروں میں کیا ہوا کہا کہ اللہ کے رسول پوری فصل تباہ ہو گئی وہ آپ کی بات مان لینی ہوئی آپ نے فرمایا انتم عالم میں امور دنیا کو دنیا کے بارے میں اگر بولتا ہوں تو اگر جمے تو لے لو اور نہیں جمے تو چھوڑ پہلی دلی دوسری عبدا يقال له انجمت کا انظر لیے تم خلفه تو وضمومه على لحيته فقال فقال النبي النبي صلى صلى الله الله الله عليه عليه وسلم وسلم يا يا يا عباس عباس الا اعجب من مغيث مغيثا لو راجعته قالت قالت رسول لا لي رواه البخاري في امام بخاری سبھی کتاب ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابی تھے غلام تھے ان کا نام محیث تھا کالے کرتے تھے رن کالا ان کی بیوی بریلا کی لوٹی تھی بہت خوبصورت تھی بڑی نہ آباد ہو شریعت کا قاعدہ یہ ہے جاتا یہ کہ میاں بیوی اگر تمہیں غلام ان میں سے اگر کوئی ایک آزاد ہو جائے تو جو آزاد ہے اسے اختیار ہے چاہے کوئی باقی کیا فصل حضرت بریلا نے کہا کہ اب میں آزاد ہو گئی ہوں اللہ نے مجھے اختیار دے دیا ہے اب میں موگینس کو اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں برسوں ساتھ رہے آئے تھے حضرت موغنس کو بڑا دکھ ہوا وریلا کے فیصلے پر حضرت عباس فرما رہے کہ ہم دیکھتے تھے گاندھی ہم دیکھتے تھے کہ حضرت مغیث جہاں جس گلی میں پڑی رہا جاتے ان گلی میں گزر یا تو مخلف ان کے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے تھے وہ جس گلی میں جاتی تھی وہاں چلے جاتے گاڑی گھومتے ہی نہیں تھے محبت ایسی تھی روتے بھی رہتے تھے وہ دونوں منہ تصویر والا نہیں تھی ان کے آنسو ان کے داڑھیوں کے اوپر وہ تفصیل والا ان کے اوپر آنسو بیٹھے رہتے تھے تمام سارے گرام دیکھ رہے ہیں حضرت کے بعد سے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عباس عباس سے بات نہیں لے کر کیا ہے رسول مغیث کی محبت دیکھو بڑے گا کہ نہیں اور دونوں حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول ذرا بلا کر بھائی کو سمجھاؤ آپ سمجھاؤ یہ رول ہے کہا کہ لو را جاتے ہی لو را جاتے ہی ایسا کرو تم رجوع کرو ان کی بیوی بن جاؤ اب حضرت بری آ کر جملہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں اور نہیں سمجھا رہتا ان کوئی قدر کی بتائی انہیں آزادی کا حق نہیں دیکھیے آپ فرما رہی ہیں کی مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت ہے اور اگر رسالت کے پلیٹ فارم سے اگر آپ بول رہے ہیں تو ایک ایک ادا آپ کی واجب جائے ضروری اور اس معاملے میں کوئی امام آپ کے مقابلے میں کوئی پیر آپ کے مقابلے میں کوئی مرشید آپ کے مقابلے میں کوئی ریفارمر کوئی مسلح آپ کے مقابلے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے نہیں پوری دنیا ایک طرف ہو اور آپ ایک طرف ہو پوری دنیا والوں کی بات ایک طرف آپ کی بات ایک طرف فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال فزنه بعشرة فوزنت بهم فرجعته ثم قال زنه بمئة فوزنت بهم فرجعته ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجعته كأني أنظر إليهم ينتفرون علي من خلقة الميزان حضرت ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ کو نبی بنایا گیا جب آپ نبی بنائے گئے تو آپ نہیں کیسے ہو آپ نے فرمایا کا آسمان اور زمین کے درمیان مالم رہا ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا کیا یہ بڑی ہے کہا تو میں کہاں جو ایسا کر کہ ان کو لے اور ان کے امتیوں میں سے ایک کو لے لے اور ترازو میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے میری امت کے ایک آدمی کے ساتھ تلا گیا تو میرا پلڑا جس من میں بیٹھا ہوا ہو گیا پھر اس فرشتے نے کہا کہ اب ایک پلڑے میں دس امتیوں کو رکھو اور ایک پلڑے میں نبی کو رکھو پھر وزن کیا گیا پھر میں بھاری آ گیا میرا پلڑا گیا کہا کہ ایسا کرو کہ ایک میں سو امتیوں کو رکھو اور ایک پلڑے میں نبی کو رکھو تو میرا پڑھنا بھاری ہو گیا اس نے کہا کہ ایک پلڑے میں ایک ہزار امتیوں کو رکھو ایک پڑھنے میں جس پلڑے وہ کہا رک جاؤ فرشتہ وہ اللہ کے رک جاؤ اگر ایک پلڑے میں ان کی پوری امت کو رکھ دیا جائے لو وزن نہ امت ہی اگر ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ان کے تمام امتوں کو رکھ دیا جائے تو ان کا پلڑا بھاری ہے کیا پتا چلا اس حدیث سے کیا پتا چلا ایک ہیں جو نبی کے علاوہ لوگوں نے کہیں ان کی بات کو چھوڑ کے یہ نبی کا مقام ہے یہ نبی کا منصب ہے نبی کا مرتبہ ہے اور یہ مرتبہ کیسے ملا ہے اسی سند کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے استفا کی صنعت اجتفا کی صنعت نبوت کی صنعت رسالت کی صنعت یہ صنعت رسول کے علاوہ نبی کے علاوہ اور کسی کو نہیں دیا دیجیے حیثیت نبی کے علاوہ کس کی ہو سکتی یہ منصب نبی کے علاوہ کس کا ہو سکتا ہے یہ مرتبہ نبی کے علاوہ اور کس کا ہو سکتا ہے اسی وجہ سے نبی کوئی کام کرے تو اس پر دلیل نہیں مانگی جاتی کہ آپ نے ایسا کیا تو کیوں کیا چپ چاپ دکھتے بات نبی کوئی بات کہے نبی کوئی بات کہے کوئی کام کرے تو اسے دلیل نہیں مانگی کیوں اس لیے کہ اس سنت کی وجہ سے تو مجسم دلیل ہے نا اب دلیل سے دلیل مانگنا حماقت کسی اور کہہ رہے ہیں یہ بات جو آپ نے کہی ہے سڑک کیا ہے اس کی یہ کہاں سے نکالے آپ نبی کے علاوہ کی کوئی بات میں کتاب و سنت پر کھڑی کر دیے تو لے لیا جائے گا ورنہ چپ چاپ اسے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا کہ حقیقت میں اس بات کا اور اس عمل کا وہی مقام ہے اسے ڈال دیا جائے گا نہ اس بات کی کوئی ہے نہ اس عمل کی کوئی ویلویشن آگے بڑھیں نبی کا یہ مقام بیان کرنے کے بعد کچھ ضروری باتیں اور مشکلات رکھوں تاکہ بات اور زیادہ صاف ہو جائے یہ میں نے کہہ رہا کہ نبی کوئی بات کہہ دے نبی کوئی کام کرے تو اس کے مقابلے میں کسی کی بات کسی کا عمل نہیں لیا جائے گا بلکہ تمام سارے کام کا ہے تمام اماموں کا دلیل پہلے ایک دلیل پیش کرتا ہوں بڑی پیاری دلیل ہے مجھے حدیث حدیث شهاب سالم بن بن بن عبد عبد عبد الله الله الله حدثه سمع رجلا من الشام وهو عمر عمر عن التمتع الحج فقال يا فقال فقال فقال فقال الشامي الله الله الله الله الله الله الله الله الله كان نهى عنها رسول رسول رسول رسول صلى صلى صلى صلى عليه عليه عليه عليه وسلم وسلم وسلم وسلم الرجل بل لقد رواه الترمذي في كتاب الحج حضرت شام وہ سدام پاک کو ایسے کتاب الحج کے ہے مطلب کیا حدیث کا عمر نے منع کیا ہے اور میرے نبی نے کیا ہے تو امرو ابھی اتر ام امر رسول اللہ صلی اللہ میرے باپ کی بات کی اتباع کی جائے گی یا میرے رسول کی بات کی فوراً شامی نے کہا نہیں پر امرو رسول اللہ صلی اللہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا سنا رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجے تمتو کی اجازت دی آپ نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا ہے چار لیے اور جو حج کا حج کرام تھا لیکن تمتو کی اجازت دی ہے آپ نے اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت کیا پتہ چلا اس حدیث پاک سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث نبی کو گالیاں دیتے نبی کی توہین کرتے صحابہ کرام کو حدیثوں ہی میں ڈوبے رہتے ان کے سامنے یہ حدیث موجود ہے بخاری کی کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے صحابہ کرام کے مقام کو ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے کہ نے فرمایا یہ چاہتا ہے کہ وہ حدیث پہلے پیش کر دوں اس کے بعد پھر پڑھی گئی حدیث کی طرف آؤں حدیث کس طرح ہے وہاں نبی صحیح نہیں فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کتاب و فضائل اصحاب نبی نبی کے اندر بات موجود ہے حضرت حضرت ابو ابو سعید سعید خدری خدری سے رضی اللہ اللہ فرماتے کہ کریم صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اصحابی میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت بولو تو نبی نے کہا کہ میرے صحابہ آگے کا بتا دوں تم میں سے کوئی خود پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے کسی صحابی کے ایک یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا یہ میرے صحابہ کا مقام ہے کیسے سکتی ہے کہ صاحب کرام کو کی کوئی بڑا بولے یہ حدیث ہے دینا کہ یہ صحاب کرام کو برا بلا بولتے ہیں حضرت عمر کی بات نہیں مانتے فلاں کی بات نہیں مانتے فلاں کی بات نہیں مانتے ابھی تک میں نے کیا کہا میں نے یہی کہا کہ نبی صرف حجت ہوتا ہے صنعت صرف نبی کو دی جاتی ہے اس کی ہر بات صحیح اس کی ہر ادا دلیل اس کے علاوہ ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے اور صحابی کا قول یا عمل اس وقت مقبول ہوگا جب وہ حدیث رسول کے خلاف نہ ہو اور کسی صحابی کا قول اور عمل اس وقت تسلیم کیا جائے گا جب کوئی صحابی اس کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو کہ خلاف نہ کرے ان دو شرطوں کے ساتھ صحابی کی بات مانا جائے دیکھیے آپ یہاں حضرت عمر کا کہ حج تمک تو نہیں کر سکتے ادھر نبی کا حکم موجود ہے نبی کی اجازت موجود ہے حضرت عمر نے یہ فیصلہ حضرت عبداللہ نے عمر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ایک طرف میرے باپ کی بات اور ایک طرف نبی کی بات اگر ٹکرا نہیں ہے تو نبی کی بات کو سر اور آنکھوں پر اٹھا لیا جائے گا عمر کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا